بابری مسجد کی زیارت میں ہندوستان پہنچ چکا تھا اس وقت ملک پر کانگریس کی حکومت تھی وزیر اعظم کا نام نرسمہ راؤ تھا جبکہ داخلہ کی وزارت میں کشمیر کا شعبہ راجیش پائلٹ نامی ایک متعصب مشرق کے پاس تھا اس وقت جب کہ میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں راجیش پائلٹ اس دنیا میں نہیں ہے وہ سڑک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے ہندوستان پہنچ کر میں نے اپنی مصروفیات اور معمولات کو ترتیب دیا اور اس بات کا عزم مصمم بھی کر لیا کہ انشاءاللہ شاء ایودھیا جا کر بابری مسجد کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا دو تین روز ابتدائی کاموں کے نمٹانے میں گزر گئے میں نے دہلی کے ایک ہوٹل میں کمرہ لے رکھا تھا نماز کے لیے بعض اوقات دور دراز کی مساجد میں جاتا تھا جبکہ بعض اوقات اپنے کمرے میں پڑھ لیتا تھا دہلی میں کئی سرکردہ مجاہد دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں بعض ساتھی کئی دن سے فارغ بیٹھے تھے بندہ نے ان کی مختلف کاموں پر تشکیل کی ہندوستان میں تیرہ دن کا یہ قیام اپنے اندر بہت ساری تفصیلات رکھتا ہے میں ان میں بعض کو بیان کرتا ہوں اور بعض کو نہیں آج کی اس نشست میں بابری مسجد کی زیارت کے واقعے کو پیش کر رہا ہوں آئیے آج جیل میں لکھا ہوا یہ مضمون پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے بابری مسجد کی زیارت شہرا آفاق دینی ادارے کی مختصر زیارت کے بعد اب ہماری گاڑی فیض آباد کی طرف دوڑ رہی تھی ہم چاروں راستے سے نا آشنا تھے مگر ایک جذبہ ایک درد اور ایک کشش ہمیں منزل کی طرف کھینچ رہی تھی فیض آباد پہنچ کر ہم ایک بازار نما علاقے میں تھوڑی دیر کے لیے رکے آگے کا سفر خطرناک بھی ہو سکتا تھا جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے بتایا تھا مگر ہم ان خطرناکیوں سے بے نیاز صرف منزل تک جانا چاہتے تھے بالکل اس پروانے کی طرح شمع تک پہنچنا چاہتا ہے اور اسے اپنے بال و پر کے کٹنے یا جلنے کا خوف نہیں رہتا گاڑی کسی اور کام سے رکی تھی لیکن اصل کام پورا ہو گیا ساونے رنگ کا ایک نو عمر نوجوان سر پر ٹوپی اور جسم پر دینی مدارس کے طلباء والا لباس پہنے ہماری گاڑی کے پاس خود بخود آ گیا اس نے آ کر سلام کیا اور دو منٹ میں بے تکلف ہو گیا کیونکہ ہم بھی طالب علم تھے اور وہ بھی اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں ہم نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا سنا ہے کہ بابری مسجد یہاں سے کچھ فاصلے پر ایودھیا نامی علاقے میں تھی اس نے غمزدہ آواز میں کہا ہاں تھی ہم نے کہا اب کیا حال ہے اس نے کہا شہید ہو چکی ہے اس جگہ عارضی مندر ہے اور چاروں طرف ہزاروں مسلح پولیس والوں کا کڑا پہرا ہے ہم نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا اس نے کہا میں چند دن پہلے وہاں گیا تھا مگر بھیس بدل کر اور اندر تک ہو کر آیا تھا ہم نے پوچھا اگر ہم جانا چاہیں تو اس نے کہا میں ساتھ چلتا ہوں کوشش کر لیتے ہیں کچھ خطرہ بھی ہے لیکن ہمیں کیا وہ ہمارے ساتھ سوار ہو گیا گاڑی کا انجن گنگنایا تو ہمارے ایک بزرگ رفیع کے سفر بھی گنگنائے جب آزم مصمم ہوتا ہے ہر موڑ پہ رہبر ملتا ہے راستے میں معلوم ہوا کہ وہ ایک بریلوی مدرسے کا طالب علم ہے اور دوسرے مدرسے میں داخلہ لینے کا متمنی ہے مگر اسے داخلہ نہیں ملا اور کوئی امید بھی نہیں میں نے اسے کہا واپسی پر انشاءاللہ اللہ تمہیں داخلہ مل جائے گا وہ حیران ہوا اور بے ساختہ بولا کیسے میں نے کہا ویسے اس نے پوچھا آپ کا نام میں نے کہا بے نام پھر اسے میں نے سمجھایا عزیز من نام اور تعارف کے چکر میں نہ پڑو تمہیں اگر داخلہ چاہیے تو اللہ کے فضل سے مل جائے گا ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں وہ اس ادارے کے بھی دوست ہیں کچھ دیر بعد ہم ایودھیا پہنچ گئے وہ شہر جہاں مغل بادشاہ بابر کے نام کی طرف منصوب مسلمانوں کی عبادت گاہ بابری مسجد تھی چھ دسمبر انیس سو بانوے کے دن اس شہر میں لاکھوں مشرق جمع ہوئے اور اس عظیم مسجد کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کے دلوں پر ایک ایسا گھاؤ لگایا گیا جو اس وقت تک مندمل نہیں ہو سکے گا جب تک یہ مسجد اپنی پرانی جگہ پوری شان و شوکت کے ساتھ تعمیر نہیں ہوتی اور اس کے گرے ہوئے پتھر کا بدلہ نہیں چکایا جاتا ایودھیا میں داخل ہوتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا غم و غصے سے کلیجہ پگھلنے لگا آنکھوں میں سے نمی باہر چھلکنے کو تھی جس کی وجہ سے ڈرائیونگ کرنے میں دقت ہو رہی تھی ہماری غیرت کا ناکام امتحان ہمارے سامنے تھا ہماری بزدلی اور آرام پرستی کا بھیانک نتیجہ آنکھوں کے سامنے آنے والا تھا سر شرم سے جھکا جا رہا تھا اور دل احساس جرم کی ندامت سے لرز رہا تھا آہ وہ دن بھی آ گیا جب ہندوؤں نے ہماری زندگی میں اس عظیم مسجد کو گرا دیا کیا یہ مسجد یتیم تھی کیا مسلمان دنیا سے ختم ہو چکے ہیں کیا یہ منظر بار بار دہرایا جائے گا غم کی لہریں درد کی ٹیسیں اور چبھتے سوالات نے مجھے ایودھیا پہنچتے ہی ہلکان کر دیا ہماری گاڑی اس پرانے طرز کے گنجان آباد شہر میں داخل ہو چکی تھی مندروں کے نوکیلے مینار میرے دل کو چھید رہے تھے چوکوں اور شاہراہوں کے کناروں پر شرک کے آثار ہویدہ تھے طالب علم سے میں نے مسجد کا راستہ پوچھا وہ کشمکش میں پڑ گیا وہ پہلے پیدل آیا تھا اور تنگ گلیوں سے گزر کر مسجد کی جگہ پہنچا تھا اس لیے گاڑی کے راستے سے نہ آشنا تھا اس نے کہا ایک مزار ہے پہلے وہاں چلیں پھر آگے راستہ لیں گے ہم مزار پر پہنچے سفید پتھر اور سنگ مرمر کا مزار صاف ستھرا سین اگر بتیوں کی خوشبو سے مہکتا ایک بڑا کمرہ پیتل کی ریکنگ کے درمیان ایک پختہ اونچی مگر بے شمار چادروں سے ڈھکی قبر کونے میں عطیات کا صندوقچہ بغل میں چھوٹی سی مسجد چند بوڑھی عورتیں اور ایک سفید پوش مجاور مجاور نے گاڑی دیکھی آگے بڑھ کر استقبال کیا پھر مزار کے اندر لے گیا ہم نے فاتحہ پڑھ لی اس نے بزرگوں کی کرامات اور بہت کچھ سنانا شروع کیا ہم نے کہا آپ ہمیں بابری مسجد تک لے جائیں راستے میں باتیں ہوں گی اس نے معذور عورتوں کے مسائل کا ذکر کیا ہم نے کچھ وسائل کا وعدہ کیا اس پر وہ کافی خوش ہوا اور کہنے لگا بابری مسجد کے کنارے پر میرے ایک دوست محمد صدیق کا گھر ہے ہم اس کے گھر جائیں گے وہاں سے سب کچھ صاف نظر آئے گا اور پولیس والوں کو بھی شبو نہیں ہوگا ہم بہت خوش ہوئے وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی میں پھر آواز گونجی یہ عزم مسمم ہوتا ہے ہر موڑ پہ رہبر ملتا ہے مزار کے بزرگ مجاور گویا کے انہی راستوں میں ڈھلے تھے وہ تنگ گلیوں اور راستوں سے گزارتے رہے اور راستے میں واقع کئی مقامات کے بارے میں بتاتے گئے انہوں نے بتایا یہاں مسلمان بہت تھوڑے ہیں ابھی ایک مسجد آئے گی جو آدھی جلا دی گئی ہے وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے فیض آباد سے مولوی صاحب اور کچھ لوگ آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور کئی مساجد بند کر دی گئی ہیں مگر مزار پر رونق رہتی ہے سالانہ عرس بڑے ٹھاٹ کا ہوتا ہے پھر وہ تاریخی مسجد آ گئی جس کا ایک حصہ جلا ہوا تھا ہم نے اسے دور ہی سے دیکھا اور آگے بڑھتے گئے تھوڑی دیر بعد دور سے پولیس کے ٹرک نظر آنے لگے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی تھوڑی سی اونچی جگہ پر پولیس والے چوکس نظر آ رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ کئی ہزار تو ضرور ہوں گے میں نے گاڑی پولیس والوں کے درمیان سے تیزی کے ساتھ گزاری ان میں ہلچل مچ گئی اب ہم مسجد کے سابقہ گیٹ کے قریب پہنچ گئے تھے مجاور نے گاڑی کنارے روکنے کا اشارہ کیا میں نے گاڑی روکی وہ مجاور باہر نکلا اور چلایا او صدیق او صدیق ہم گاڑی میں بیٹھے رہے پولیس والے اس صورتحال سے حیران و پریشان لگ رہے تھے ایک تیس سالہ جوان اوپر مکان سے نیچے سڑک پر اترا مجاور نے سلام کیا اور کہا مہمان آئے ہیں گھر لے چلو اس نے ہمیں اوپر مکان پر چڑھنے کی دعوت دی ہم چند فٹ کے اونچائی پر واقع اس کے سیدھے سادھے کچے مکان میں داخل ہوئے اس نے بان کی چارپائی پیش کی ہم نے شکریہ ادا کیا اور اپنا مقصد بتایا وہ ہمیں مکان کے باہر لایا اور ایک چھوٹے سے پیڑ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے ہمیں وہ دردناک منظر دکھایا جسے یاد کر کے آج بھی دل رونے لگتا ہے ہم سے چند فٹ کے فاصلے پر مٹی اور پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر نظر آ رہا تھا معلوم ہوا یہ بابری مسجد کا گرا ہوا ملبہ ہے اور اس ملبے پر زرد بھگوے کپڑوں کا ایک خیمہ تھا اور اس کے آگے بتوں کی مورتیاں رکھی تھیں یہ تھا وہ عارضی مندر جو بابری مسجد کے سینے پر بنایا گیا تھا باوجود کوشش کے میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا میرے اور میری محبوب بابری مسجد کے درمیان ایک خندق تھی جو اس کے تین اطراف میں حکومت نے کھود رکھی تھی میری حالت اس مجرم جیسی تھی جس کی غفلت کی وجہ سے اس کی ماں کو شہید کر دیا گیا ہو اور اب وہ ماں کی قبر پر کھڑا آنسو بہ رہا ہو پھر اچانک غم کی جگہ غصے نے لے لی اور میں نے ایک عظم کے ساتھ زمین پر چند ایسی ٹھوکریں ماری جس سے خاک اڑ کر دور دور تک پھیل گئی میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ انشاءاللہ یہاں ایک نہ ایک دن بابری مسجد پھر تعمیر ہوگی اس کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا گونجے گی مسجد کو کون ختم کر سکتا ہے آج بابری مسجد کی عمارت تو نہیں ہے لیکن وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں اور زبان پر زندہ ہے اور تو اور دشمن بھی اس کا ذکر کرتے نہیں تھکتے میں ملے جلے جذبات اور عجیب و غریب حالات اور ڈب ڈباتی آنکھوں سے مسجد کے سینے پر مندر دیکھ رہا تھا کہ مجاور نے کہا یہاں زیادہ دیر نہیں رکا جا سکتا واپس چلتے ہیں ہم واپس مڑے صدیق صاحب نے بتایا میرے والد اس مسجد کی خدمت کرتے تھے ہمارا گھر مسجد کے دروازے سے ملحق تھا میرے والد نے خود اس میں نماز ادا کی ہے لیکن میں نے اسے بند ہی دیکھا ہے اس نے چائے پانی کی دعوت دی ہم نے شکریہ ادا کیا اور گاڑی کی طرف بڑھے کئی پولیس والے گاڑی کے ارد گرد جمع تھے کوئی نمبر پلیٹ دیکھ رہا تھا تو کوئی سامنے کے شیشے سے اندر جھانک رہا تھا میں ان کے درمیان سے بے پرواہی کے ساتھ گزر کر گاڑی میں جا بیٹھا ان کے چہروں پر مچلتے سوالات اور ان کے دلوں میں ابھرتے ظالمانہ عزائم کو کس ذات نے روکا مجھے معلوم تھا میں نے گاڑی سٹارٹ کی مگر ان میں سے بعض سامنے کھڑے رہے ان کے سلے ہونٹ سب کے لیے حیرانی کے باعث تھے میں نے تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی آگے بڑھا دی سامنے والے سپاہیوں نے تیزی سے دائیں بائیں ہٹ کر خود کو بچایا اور ہم گلیوں میں گم ہو گئے اور میرے دل میں یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ جس ذات نے ہمیں بابری مسجد کے مقام کی زیارت نصیب فرمائی ہے وہ ضرور اس مسجد کی تعمیر سے بھی اہل ایمان کے قلب کو ٹھنڈا فرمائے گی بابری مسجد کی شہادت نے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایمان و عزم کی ایک نئی روح پھونک دی ہے اب تو بہت سارے مسلمان یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ بابری مسجد کے بعد والے مسلمان ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کانگریس کو بابری مسجد کے گرنے کا اب بہت دکھ ہے کیونکہ انیس سو چھیانوے کے انتخابات میں چھیالیس سال تک ہندوستان پر حکومت کرنے والی اس پارٹی کو عبرتناک شکست ہوئی اور اس کے لیڈروں نے اعتراف کیا کہ ان کی شکست کی ایک بڑی وجہ کانگریس کے دور حکومت میں بابری مسجد کی شہادت ہے چنانچہ اب کانگریس بابری مسجد کی حمایت میں بیانوں پر بیان دے رہی ہے جبکہ دوسری طرف بابری مسجد کو شہید کرنے کی ذمہ دار party B J P Bharatiya Janata party کے کئی لیڈروں نے بابری مسجد کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان کے وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکے جو اس مسجد کو شہید کر کے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور اب انہیں یہ بھی اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اور ہندوستان میں اسپین کی تاریخ دہرانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا مارچ انیس سو چھیانوے کے انتخابات میں پہلے بی جے پی نے حکومت بنائی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے صرف دس منٹ قوم سے خطاب کیا اور انہیں بابری مسجد کا تذکرہ کرنا پڑا پھر ہم نے تحریک عدم اعتماد کے موقع پر اسمبلی کی بحث سنی تو ہر ایک ممبر نے بابری مسجد کا تذکرہ چھیڑا کانگریس کے مشہور لیڈر شرد پوار نے تو تین بار یہ الفاظ کہے انیس سو چھیانوے میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو ملک فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ گیا بی جے پی کے وزیر اعظم کی تقریر اور پھر اسمبلی کی بحث میں بابری مسجد کا معاملہ اس طرح سے قوت کے ساتھ ابھرتا دیکھ کر میں نے سوچا کہ الحمد مسلمانوں کی ایک مقدس عبادت گاہ کا خون پورے ہندوستان سے ہضم نہیں ہو رہا اور تو اور مجرم بھی صفائیاں دے رہے ہیں اب تو دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے